چوتھی سند وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف یہ خط لکھا کہ تم مردار کے چمڑے سے استفادہ نہ کرو اور نہ اس کے پٹھے سے حدیث نمبر چار سو تیس مسند احمد